كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا لا تتخذوا بطانة من من دونكم يألونكم خبالا ما عنتم قد البغضاء أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بجنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون آمنت بالله وبرسوله صدق الله وصدق رسوله سر سام السلام آل حالات سے گزر رہی ہے بالخصوص قوم مسلم سب کے سامنے ہیں آپ حضرات بھی ان حالات کو دیکھ رہے ہیں سب ہیں لیکن غور و خوض اور فکر تھوڑے حضرات رکھتے ہوتے ہیں تفکر و ساحت خیر من عبادت ستی نہ سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمحے بھر کا فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر کتنے سال کی امت مسلمہ جب تک تفکر اور تدبر ان کی طبیعت مزاج میں شامل رہا دنیا پر غالب رہی اور دنیا کے فتنے ان پر اثر انداز نہ ہو سکے ان کو نقصان نہ پہنچا سکے فکر زندگی کی علامت ہے اور فکر کا خاتمہ موت کی علامت ہے مردے اور زندے میں یہی فرق ہوتا ہے مردہ قبر میں چلا گیا دشمن دوست نیکی بدی کی تمام فکریں اس کی ختم ہو جاتی اور جب تک انسان زندہ ہوتا ہے ہزاروں فکریں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قوم کے اندر فکر کا قائم رہنا یہ قوم کے زندہ ہونے کی نشانی ہے اور فکر کا فقدان اس کا گم ہو جانا یہ قوم کے مردہ ہونے کی نشانی پھر سمجھو پھر سمجھو خود بھی فطروں میں گھر جائیں گے اور گھر چکے ہوں گے اور سمجھ لینا پھر کہ دشمن بھی ان پر حاوی اور غالب مسلط ہوگا کیوں کہ مردہ جو ہوتا ہے زندہ اس کے ساتھ جو چاہے پھر کر لیتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علوم و فنون جو ہے نا وہ ہم سے کلیتن نکل چکے ہیں نہیں یہ جو اصل بنیادی چیز تھی نا تفکر و ساعت والی جو ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے بتاؤ کس وجہ سے بہتر ہے ساٹھ سال کی عبادت ایک طرف اور ایک لمحہ بھر کا تفکر کرنا آپ علیہ سلاد و تسلیم نے اس کو افضل فرمایا بہتر فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک اللہ جل شان ہو کے صفات اس کے افعال اس کے دین دین دشمن قوتوں عناصر میں غور و فکر نہ کرے تو عبادت بے جان ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ الٹا عبادت اس کو نقصان دینا شروع کر دے اس وجہ سے تفکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت رکھی کہ عبادت کی بہتری اس کا صلاح و فساد وہ کس پر موقف ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی یاد کرتا چلوں کہ تفکر جو ہے وہ کسی عارف باللہ کی صحبت میں ملتا ہے ان کی نظر کے فیض سے ملتا ہے لاکھ کتابیں آدمی پڑھ لینا جب تک کسی مرد کامل کی نظر نہیں پڑتی اس وقت تک یہ تفکر اور درد کی دولت اندر نصیب نہیں ہوتی یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رائے کرتے ہیں حکم ہوا ارشاد ہوا نہ کہا کرو ہماری رعایت کیجیے یہ کہا کرو کہ ہمارے اوپر نظر رکھیے ہماری طرف نظر فرمائیے یا رسول اللہ انظر ان حالانہ نظر سے محروم کوئی وہاں بھی ہو جیسا بدبخت آدمی نظر کی شان و قدر کو نہیں جانتا تو نہ جانے جو یہ بابا جی سرکار ہے پیر بابا رحم اللہ اور جیسے رحمان بابا اور داتا علی حجویری حجت الاسلام امام غزالی ایسے حضرات نظر کی قدر کو جانتے ہیں یا پھر ان سے پہلے سب سے پہلی جماعت مستفا کی صاحب ہے کرام جانتے تھے پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا پڑ گئی بندے سے یہ نظر کا فیض ہوتا اور یہ بھی یاد رکھنا قیامت تک قیامت کے جو چالیس سال ہیں وہ تقریباً کفر میں جو گزریں گے اس سے پہلے پہلے اہل نظر کا وجود اس کائنات کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے سورج ضروری یہ بات ذہن میں رکھنا کائنات کا چاہے نظام دنیاوی ہو چاہے روحانی اور دینی ہو اہل نظر کا وجود ان تمام نظاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے صحیح احادیث مبارکہ میں آ گیا سید اللہ امام جلال الدین پورا رسالہ ہے اس میں آپ نے ثابت کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلاۃ و تسلیم کے دور سے لے کر یعنی جب سے دنیا انسانیت بنی اس دور سے لے کر اللہ تعالیٰ اتنے بندے ضرور پیدا کرتا رہتا ہے جن کے جسم جن کے وجود شریف کی برکت سے کائنات کو زندہ رکھتا ہے لوگوں کو زندگی دیتا ہے رزق دیتا ہے حیات دیتا ہے اور جو برقتے رہنمتے اتارتا ہے انہی کے وجود کی برکت اگلی شقی بد بخت ابن عبد الوہاب کا ڈسا ہوا وہ اس کا منکر ہو سکتا ہے اسلاف امت اس پر اجماع کر چکے کہ حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی جیسے بندے فرماتے ہیں من الضلال کتاب کے اندر فرمایا میں نے سب کو دیکھا محدثین کو دیکھا فقہا کو دیکھا سب کو دیکھا مجھے انبیاء علیہ السلام کے صحیح وارث نظر آئے تو صوفیاء کی جماعت آپ پڑھ کر دیکھیں حجت الاسلام امام غزالی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا کتنا بڑی پرہیبت شخصیت ہے دنیا علم کے اندر ان کا کیا نام ہے بلکہ میں تو کہوں گا اپنے تو اپنے خیروں میں ان کا نام ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اگر ہدایت نصیب ہوئی میرا تو ایمان ہی فرماتے ہیں جانے لگا تھا اگر مجھے ہدایت نصیب ہوئی تو میں میرا ایمان محفوظ ہو گیا ایمان سے بتائیں میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے آپ تو جانتے ہیں ماشاء اللہ ان کو بخوبی جانتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں کتنا عظیم انسان گزرے ہیں درس نظامی کے اندر کیا کتنا بلند مقام ہے ان کا ہمارے اعظم کا جتنا در نظامی ہے دو شک دو بزرگوں کے رحم و کرم پہ ہے ایک امام امام تفتہ دانی اور میر سید شریف جرجانی جانتے ایسے ہے نا تو امام آپ فرماتے ہیں جیسا کہ الفوائد البحیہ کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں ما عرفنا اللہ تعالی ما عرفنا الله تعالى كما هو بشانه إلا إذا وصلنا حضرة الشيخ عبيد الله أحرار ما شاء الله سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تک سنگت اور بارگاہ میں ہم نہیں پہنچے تھے تو فرماتے ہیں جس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا پہچاننا چاہیے ویسے ہم نہیں پہچان سکے تھے ان کی بارگاہ میں گئے اب بتائیں درس نظامی کے جو حضرات ستون ہیں اگر میں کہوں درس نظامی کی ان کی کتب جان ہے یہ بھی بے جانا ہوگا اتنے بڑے شخص فرما رہے ہیں کہ ہم نے اللہ جل شان کو جس طرح کے حکم ہے پہچاننے کا اس کی شان ہے فرمایا اس کے لائق اسی وقت پہچانا جس وقت عبید اللہ احرار کے مرید ہوئے کن کے مرید ہوئے رضی اللہ اب جب ہر دور میں اللہ والوں کا وجود ضرور ہوگا انسان کامل کہلاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے باقی ہم جو ہیں وہ سب ادھورے ہیں کوئی آدھا انسان ہے کوئی پونا انسان ہے کوئی اس سے بھی کم ہے کوئی اس سے بھی کم ہے اور پھر جب جدید دنیا میں قدم رکھتے ہیں پھر انسان ہی نہیں ملتا کم کا کیا کہے سمجھ نہیں آ رہی بخول اکبر البادی اکبر ار سید اکبر الہ آبادی رحم اللہ فرماتے ہیں ماسٹر کی بحث سے ماسٹر کی بحث سے بس نتیجہ ہے یہی اب ہے اچھے جانور پہلے برے انسان تھے اب ہے اچھے جانور پہلے برے خیر یہ حدیث مبارک ان اللہ علی راس کل رہا من میں لها من یجدد لهذه الامه امر دینها رواه ابو داؤد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صدی کے ابتدا یا آخر میں راس کا معنی ابتدا بھی کر سکتے ہیں آخر بھی کر سکتے ہیں ہر صدی کے ابتدا یا آخر میں اللہ جل شان ایسے شخص بھیجے گا جو اس امت کے دین کو نیا کریں گے کیا کریں گے مجدد تجدید نیا کر اس کا معنی حضور سیدنا شیخ المحدثین شیخ عبد العزیز رضی اللہ تعالی فتح حزیزی شریف میں جو لکھا ہے کہ مجدد کا کیا معنی ہوتا ہے کون ہوتا ہے مجدد اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے فرمایا اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو جدا کرتا ہے سبحان کیا کرتا حق باطل گڈ بڑ ہو جاتے لوگ جو اسلام نہیں اس کو اسلام سمجھنا شروع کر دیتے اور جو اسلام ہے اس کو اسلام نہ سمجھنا شروع کر دیتے جب اتنے ذہن دل دماغ بدل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مجدد کو بھیجتا اور میرے دوستوں میں اسی زمن میں یہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں کہ جو مجدد کی ضرورت ہے یعنی حق اور باطل کو ممیز کرنا ممتاز کرنا جدا کرنا یہ ضرورت صدی کے اندر علماء سے پوری نہیں ہوتی اگر علماء سے پوری ہوتی پھر آپ کو معلوم ہے تحصیل حاصل تو بیکار ہوتی ہے نا پھر صدی کے بعد مجدد بھیجنے کی ضرورت ہی کیوں ہوتی یہ ضرورت کسی اور سے پوری نہیں ہوتی پھر وہ آتے ہیں اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا کر جاتے ہیں پھر صدی تک اس کے اثرات رہتے ہیں لوگوں کا دین محفوظ رہتا ہے کم از کم اعتقاد ضرور محفوظ رہتا ہے پھر صدی گزرنے تک ماحول کے غلیظ فضا کے اثرات لوگوں کے ذہنوں کو اللہ تعالی نیا بندہ بھیج دیتا ایسے ہے نا اب میرے بھائی بات کو سمجھنا مجدد کا کام اب یہی ہے اصل کیا جدائی کرنا فرق کرنا امتیاز کرنا حق اور باطل کو علیحدہ کرنا تاکہ اسلام اسلام رہے اور کفر کفر اسلام نہ بننے پائے اور اسلام کفر نہ بننے پائے یہ ٹھیک ہے نا بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی تو ہمیں بھی کوئی مرد خدا ملے ہیں صوفی ہم بھی غفلت میں بے فکری میں وقت گزار رہے تھے دشمن دوست فتنے شر حق کو باطل کی تمیز نہ رکھتے تھے کتابیں پڑھ لی تھی جتنا ایک پڑھایا جاتا ہے اندھوں میں کانے ہم بھی ہو گئے تھے تو پڑھ لیا تھا لیکن یہ حق و باطل میں امتیاز اور کفر اسلام میں امتیاز کیا اسلام اور کیا کفر ہے دشمن کون ہے کون اسلام کو نقصان دیتا ہے جڑیں کاٹ رہا ہے مسلمانوں کی یہ کوئی تمیز نہیں تھی کسی مرد خدا نے ہمیں سوئے ہوں کو غفلت سے بیدار کر دی جس کی وجہ سے تیس سال کا عرصہ تقریباً ہو رہا ہے ہم اس جہان کو پڑھنے میں مصروف ہیں کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اس جہان کو بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ملا یار فوا زمان تو اس زمانے کو پڑھنا ایک دین کو پڑھنا پڑتا ہے ایک زمانے کو پڑھنا پڑتا ہے پھر پڑھ کر پھر دین اور زمانے میں تطبیق جو پیدا کی جاتی ہے تاکہ او جس طرح کا کسی کا حکم شری بنتا ہے اس طرح کا حکم شری اس پر لاگو کیا جائے ہے اور صحیح معنی میں پھر جو ہے وہ شری فتوا ظاہر کیا جائے شری حکم ظاہر کیا جائے یہ دونوں کو جاننا دونوں کو جاننا اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا دونوں کو جاننا پڑتا ہے پھر جا کر بندہ صحیح فیصلہ شری کسی حادثے اور سامنے اور واقعے میں پیش کر سکتا ہے سمجھ آگے کہ نہیں تو ہمیں انہوں نے بیدار کر دیا تو ہم نے اتنا لمبا تھا جس کی وجہ سے مولانا میرے محترم بے القاب ہی مجھے نہ پتہ نہیں کن کن القاب سے نواز رہے تھے میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں خیر مولانا عمر زمین صاحب زمین صاحب جو ہیں یہ آپ کو اپنی زبان میں جو بتا رہے تھے نا چیز کے متعلق تو اس میں اتنا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنوں کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے ایسے کہا تھا نا مجھے پشتو تو نہیں آتی یار من ترکی صبح من ترکی نہ دانا کیا کریں انشاءاللہ کوشش تو کروں گا خیر تو عزیزم یہ بالکل وجہ ہے کہ ہم فتنوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر تیس سال کا عرصہ کسی ایک فن پر کوئی آدمی لگا دے تو اس فن کا متخص بن جاتا ہے کہ نہیں جی ماہر اور امام بن جائے گا تو ہم نے اس خبیص فن میں یہ جو فطروں کا فن ہے اس کو پڑھنے میں پڑھانے میں سمجھنے میں سمجھانے میں تیس سال کا عرصہ صرف کیا ہے آپ خود بخود اندازہ لگائیں ہمیں کتنا حقائق اللہ تعالی نے عطا کر دیے ہوں گے سمجھا دیے ہوں گے جس کی بنا پر حق بنتا ہے کل فن رجال مجھ سے نحو میں فقہ میں صرف میں بلاغت میں دیگر علوم و فنون میں بہت ہی آگے بہت ہی مقدم حضرات بیٹھے ہوں گے لیکن یہ جو فن ہے جس کا مولانا نے میرے حوالے سے تعارف کروایا ہے اور اس کے حوالے سے میرا تعارف کروایا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے ساتھ کا اس فن میں آپ کو نہیں ملے گا اس کو بیان حقیقت سمجھیں آپ کی مرضی تحدیث نعمت سمجھیں ہم اس شعبے کے اندر اللہ تعالی کے فضل سے وہ دستگاہ رکھتے ہیں سمجھ آ گئی نا اب میں اپنی اصلی یہ تو تم ہی نکلے تھے نا جی۔ اسی سے نا چیز کا مذہب بھی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو میں صوفیانہ مذہب رکھنے والا ہوں فقہ میں حنفی ہوں وہابیت کا ازلی دشمن ہوں وہابیت چاہے غیر مقلدیت کے رنگ میں ہو چاہے دیوبندیت کے رنگ میں ہو سمجھ آ گئی کہ نہیں انشاءاللہ اللہ عزیز اسلاف امت کی فکر کے امین خصوصاً سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی اللہ تعالی اللہ اکبر خیر جیسے جیسے آگے چلیں گے ان کا ذکر خیر مزید پھر لوٹے گا ان شاء اللہ میں اب گزارش کروں میرے بھائی اس پر فتن ماحول کے اندر دشمن انتہائی چالاک شاطر اور انتہائی طاقتور دنیا کی تمام آدھی قوتیں اس کے پاس ہیں یہ جان رہے ہیں آپ کے نہیں بات وہ کون ہے یورپ کون ہے اہل یورپ اقبال جن کے متعلق فرماتے ہیں سنا دوں علامہ اقبال کو تو اقبال فرماتے ہیں آہل نظر ہے یورپ سے نو امید اہل نظر ہے یورپ سے نو امید کیوں کہ ان امتوں کے باطن نہیں پاک ان امتوں کے باطن نہیں پاک فرماتے ہیں جو بے نظر بے نظر اندر کی باطنی نظر رکھنے والا نہیں وہ تو ادھر تبلیغ کے لیے جاتا ہے لیکن جو اہل نظر ہیں وہ یورپ سے نا امید ہے ان کو پتا ہے کہ ان امتوں کے باطن نہیں پاک کیا مطلب جیسے ٹٹی کو دھونے سے پاک نہیں کیا جا سکتا اسی طرح فرماتے ہیں یورپیوں کو مسلمان بھی نہیں کیا جا سکتا وہ اندر اتنا پلید ہے ان کا کہ دھونے والا تو پلید ہو سکتا ہے لیکن حضرات پاک نہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ اقبال جو حکیم علمت ہے بلکہ میں تو کہوں گا حکیم کائنات تھا خالی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکیم نہیں تھا دنیا کی قوموں کا حکیم تھا دیکھو کتنا نقطے پر پہنچ کر بات کر رہا ہے ایک ہوتی ہے سنی سنائی ایک ہوتی ہے آنکھوں دیکھی بہت فرق ہے لسل ہو کل مہاجن خبر اور ہوتی ہے اور نظر خبر اور نظر میں فرق کافی ہے خیر تو میرے دوستو اقبال فرماتے ہیں یورپ والا اتنا شیطان ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے سوا لاکھ نبی بھیجے کم و بیش انسانوں کی طرف بھیجے تاکہ یہ شیطانوں سے خبردار رہے شیطانوں کی طرف اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ بھیجا حضرت ابلیس کی طرف کوئی نبی آیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے اس کے چند سے چیلے کرچوں کو کیوں بھائی آج تب سنا ہے کسی کوئی نبی آیا ہو شیطان کو مسلمان کرنے کے لیے کیوں کیوں نہیں آیا بھائی وہ بھی تو ہلکا خدا ہے اللہ کی مخلوق ہے کیوں نہیں آیا بتائے اس وجہ سے میرے بھائی کفر کی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کفر انادی کفرے اینادی کفر کیا ہے دیدا دانستہ اگلے کی محض ضد اور اناد میں اس کی صحیح بات کو بھی نہ ماننا نبیوں کے پیغام کو محض اناد اور سرکشی حسد اور مخالفت کی وجہ سے جاننے کے باوجود نہ ماننا اللہ تعالی نے جب ابلیس کو کہا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو کیا کرو مجھے کہنے لگا یار فرشتوں کو حکم تھا ابلیس تو فرشتہ ہی نہیں ہے اس کو کیسے تم نے شامل کر لیا اس کا کیسے قصور بنتا ہے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب وکیل ہے سمجھ نہیں آئی تو بڑا عجیب وکیل عجیب وکیل ہے ابلیس خود تو آج تک یہ بات نہیں کہہ سکا کہ مجھے تو نے یا اللہ کہا ہی نہیں وہ تو ابا وسط برا وہ کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا ابلیس یہ نہیں کہتا یا اللہ تو نے تو مجھے کہا ہی نہیں وہ کیا کہتا ہے آج تک میں نہیں کرتا اس کا مطلب تو صاف ہے کہ تو مجھے کہہ رہا ہے سجدہ کر مگر میں نہیں کرتا تو میں نے کہا کم وقت کیسا عجیب وکیل ہے موکل جو ہے موکل جو ہے وہ سر نیچے کر کے کھڑا ہوا ہے اور مان رہا ہے کہ مجھے حکم ہے اور تو کہتا ہے جیسے نہیں ہے کیسی عجیب بات ہے جس کو ہے وہ کہتا ہے مجھے ہے اور جو تھا بھی نہیں یہ ادھر تھا بھی نہیں یہ کہتا ہے شیطان کو حکم ہی نہیں ہوا یہ کتنے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں یار خیر تو بھائی جیسے شیطان ابلیس اور ابلیس کی نسل کی طرف کوئی نبی نہیں آیا اگر بیچا جاتا تو خلاف حکمت ہوتا کیوں کہ جب جانتا ہے وہ سارا کچھ پھر تبلیغ کا کیا مانا میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے اگر آپ سارا اگر آپ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تک گنتی جانتے ہیں تو میرا بتانا کیا مانا رکھے گا بھائی کس مقصد کے لیے ہوگا یہ تو خلاف حکمت ہوگا تحصیل حاصل ہوگا یہ تو باطل ہے سور سارا کچھ جانتا ہے نبی آتے ہیں جنت الق بتانے کے لیے ایسے ہیں اور وہ ابلیس جو ہے وہ تو جنت الق کا خود معائنہ کر چکا ہے ہمارے بابا جی کو تو ادھر سے نکلوا چکا ہے وہ ایسے ہے کہ نہیں جب وہ نکلوا چکا ہے تو اب اس کو کیا بتانا ہے تو میرے بھائی جس طرح ابلیس سب کو جانتا ہے اور ابلیس کو تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا اسی طرح یہ کتے جو فرنگ یورپی ہے نا یہ یہود سارا قرآن پاک فرماتا ہے یا فون یار فرمایا جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کسی طرح محمد الرسول اللہ کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب ایمان سے بتانا جب سب کچھ جان کر پھر دنیا کو الٹا اسلام سے مسلمانوں کو مسلمانوں کی دنیا کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابلیس کے ساتھ کے ہو گئے کہ نا جب ابلیس کے ساتھ کے ہو گئے تو ان کو تبلیغ کرنے کی سوچنا یہ کتنا بے وقوفی ہوگی بھائی اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا جو مولوی جو مولوی وہ اس رات کو نہیں جانتا کوئی کسی چکر میں جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے وہ ایک اور بات ہے اگر اہل نظر کی پوچھتے ہو تو اہل نظر ہیں یورپ سے نومید کیوں کہ ان امتوں کے بات نہیں پاک جیسے ابلیس کو پاک نہیں کیا جا سکتا اسی طرح یورپی کتوں کو بھی خیر یہ ایک لمبی بات ہے میں اب لوٹتا ہوں اس بات کی طرف کہ سب سے بڑا فتنہ دنیا کائنات میں دنیا کفر نے کون سا پھیلا رکھا ہے کیسی عجیب بات ہے جیسے پردہ کشائی کر رہا ہوں سب سے بڑا فتنہ کیا سب سے بڑا فتنہ جس نے دنیا میں تمام فتنوں کو فتنوں سے فسادوں کو پیدا کر رکھا ہے وہ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا میرے بھائی قرآن مجید سے بھی پوچھنا جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں انشاءاللہ وہی دیکھیں گے آپ وہ بھی وہی بتائے گا قاتل المشرقین نے لا تکڑا فتنہ ہے فطرتن تنوین کے ساتھ تنوین عظمت کی ہے یہاں فطرتن عظیمت جس کا معنی یہ بنے گا کہ مشرقوں سے اس لیے لڑنا ہے تاکہ فتنہ عظیمہ ختم ہو جائے اب بھائی فتنہ عظیمہ کیا ہے فتنہ عظیم جس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالی وہ کیا چیز ہے فتنہ عظیم تاغوت کی حکمرانی کفر کی حکومت اسی لیے اللہ تعالی نے ہمارے اسلامی جہاد کی غایت اور منتہا جو ہے فتن عظیمہ کے خاتمے کو قرار دیا کس کو فتنے کے خاتمے کو اب وہ فتنہ جو ہے کفر کی حکومت اور حکمرانی کفر کی تاغوت کی شیطان کی حکمرانی اور اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ عظیمہ کیوں کہہ رہا ہے بھائی میرے فتنے عظیمہ سے فتنے بنتے ہیں فطروں سے جرائم پیدا ہوتے ہیں فسادات پیدا ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو فسادات اور جرائم پیدا ہوتے ہیں فتنوں سے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں کفر کی حکومت سے تو کفر کی حکومت فتنوں کی جڑ ہو گئی کیا ہو گئی جب فتنوں کی جڑ ہو گئی تو فتنہ عظیمہ بن گیا کیا بن گیا اب دیکھو میرے بھائی مومن کون ہے اور ایمان کیا چیز ہے بتا دو یہ وضاحت تھوڑی کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا یہ ریونٹ والے دیکھیں گے آپ بستر اٹھا کر اور کلمہ پڑھے او اور کلما ایمان سے کہتا ہوں ان کم وقتوں نے آج تک اپنا کلمہ نہیں پڑھا لوگوں کو کیا پڑھائیں گے جب تک آپ نے اپنا سیدھا نہیں کیا انہوں نے ان سے ایک سوال کرو جتنے مبلغ ہیں ان سے سوال کرو کوئی سبز پگڑی والا ہے کوئی کہنا کوئی جتنے تبلیغ کے ٹھیکیدار دار بنے ہوئے ہیں ان سے ایک سوال کرو کہ یار یہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی تفسیر قرآن مجید سے ظاہر کرو بیان کرو قرآن نے اس کی تفسیر کیا کی ہے بات ہے اتنا بڑا بنیادی امر جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ عمل کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے اور عقیدے کی بنیاد کلمہ ہے یہ ممکن ہے کہ قرآن مجید کلمہ طیبہ کی تفسیر نہ کرے بھائی قرآن مجید تو اعمال کے لیے پانچ سو آیات آ گئی ہے کہ نہیں تو اعمال کی وضاحت کرے یہ ممکن ہے کہ عقیدے کی بنیاد کو چھوڑ دے اب ان سے پوچھیں کہ قرآن مجید نے کی تفسیر بول بولے کلمہ کی کیا کون سی جگہ قرآن پاک بس وہ پھر جس طرح کے ان کا طریقہ ہوتا ہے پہلے پرائیویٹ والوں کو دیکھیں گے پوچھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ دین سکھانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں نبیوں کے وارث ہیں اور نبی جو ہے وہ ایسے نکلتے تھے اب ظاہر نبیوں نے تو آنا نہیں ہے ارے میرے بھائیو اب یہ کام ہم نے اٹھا رکھا ہے اچھا جب تک آپ نے ان سے سوال نہیں کیا اس وقت تک وہ نبیوں کے جانشین بنیں گے نبیوں کے وارث ہوں گے اور دعویٰ کریں گے ہم بس وراثت پھیلا رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں جب بھائی بات آئے گی نا کسی ایسے بنیادی سوال کی جس طرح کہ میں نے کر دیا ہے تو پھر ان کی اگلی عادت پتہ کیا ہوتی ہے پہلے دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور جب سوال بن جائے تو پھر کہتے ہیں ہم تو سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ارے کم وقت پہلے سکھانے کے لیے نکلا تھا سوال ہو گیا تو سیکھنے کے لیے نکل پڑا اتنا جلدی سے بدل گیا سمجھ ایمان سے بتاؤ ایسے ہے کہ نہیں اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ اگر سیکھنا ہے تو ڈوب مر کسی مدرسے میں جا تو جنگل میں جٹوں اور دیہاتوں میں ریڑھی والے کو کبھی شہر میں پکڑ لیتا کبھی یہ خود کیا دین سکھانے کے لیے اگر تو سیکھنے کے لیے نکلا ہے تو جہاں سکھاتے ہیں وہاں جا حق بنتا ہے بھائی کہ نہیں لیکن کیسی عجیب بات ہے پھرتے وہاں ہیں جہاں خود سیکھنے والے بیٹھے ہیں اور کہتے کیا ہم سیکھنے کے لیے آئے سمجھ آ گئی کہ نہیں جی تو اب حضرت قرآن پاک سے تفسیر بتاؤں کلمہ طیبہ کی بتا دو من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوثقہ یہ ہے کلمہ طیبہ کی تفسیر جو قرآن حکیم نے فرمائی ہے کس نے قرآن حکیم نے بتا دیا مومن وہی ہوگا جو دین کو مانے کس طرح مانے اللہ کو مانے کس طرح مانے یق فربت پہلے تاغوت کے ساتھ کفر کرے تاغوت کا انکار کرے وہ یؤمن باللہ اور اللہ کو مانے اب پہلے کیا رکھا اللہ تعالی نے کفر بالتاغوت پھر کیا رکھا ایمان باللہ اس کا مطلب ہے پہلے کفر بالتاغوت چاہیے پھر ایمان باللہ تو ملیں گے تو پھر کلمہ کلمہ طیبہ بن جائے گا کیا بن جائے گا جس کو اللہ تعالی نے عربت مضبوط رسی یہ مضبوط رسی اسی وقت بنتی ہے پہلے کیا کرنا ہے انکار پھر کرنا ہے اقرار انکار کس کا ہے تاغوت کا اور اقرار کس کا ہے اللہ کا بولو بولو بولو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تھوڑی یہ آگے میرے ادھر سیدھے سامنے آ جانا دریا بیٹھے پانی مجھے پلانا کے فضل سے ایسے حقائق کھولنے والا ہوں کہ آپ دل میں محسوس کریں گے کہ آج تک ہم نے ایسی چیزوں کو مستک نہیں کیا یعنی اتنا بلند فکر آپ کی بنا دوں گا اور بہت بلندی پر لے جاؤں گا انشاءاللہ اب ایمان جو ہے بھائی مرکب چیز ہے یہ بسیط نہیں ہے دو چیزوں سے بن رہا ہے کوفر بد تابوت ایک انکار ایمان باللہ یہ اقرار انکار اور اقرار ملتے ہیں تو ایمان بنتا ہے پہلے قدرت نے کیا رکھا دیکھے ادھر ہے کفر بتاغوت ادھر ہے لا الہ کلمہ طیبہ میں کیا ہے بولے نفی مقدم ہے یا اس بات نفی مقدم اللہ اس بات ہے اس بات بعد میں ہے نفی اول ہے اور آیت شریف میں چلتے ہیں تو کفر بتاغوت اور ایمان باللہ سمجھ آ گئی اب چلتے ہیں ایک حکیم ہے جیسے حضرت بیٹھے ہیں یہ حاضق حکیم ہے خالی حکیم نہیں ہے نیم اللہ خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان والی بات نہیں ہے یہ الحمد قابل اور کون مشک آدمی بیٹھے ہیں پختہ کار ہیں یہ بیٹھے ہیں ایک حکیم ایک معجون تیار کرتا ہے مریض کے لیے دو چوز اس میں ڈالتا ہے دوائیں دو ڈالتا ہے اگر مریض اس دوائی کو استعمال نہ کرے تب بھی محروم رہے گا اور اگر دو چیزوں میں سے ایک کو جدا کر کے ایک کو استعمال کرنا شروع کر دے ناکام رہے گا ناکام رہے گا کہ نہیں اس کا مطلب ہے جس طرح کے حکیم نے معجون بنایا ہے اگر بیماری سے شفا چاہیے تو اسی شکل میں اس کو استعمال کرو ٹھیک ہے نا مرکب استعمال کرو ارے بھائی ہمارا ایمان بھی دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے مجھے کسی نے کہا آپ مومن ہیں میں نے کہا نہیں بھائی میں خالی مومن نہیں میں کافر بھی ہوں مومن بھی ہوں انکار کرنے وہ تو ایک دم گھبرا گیا بھائی یار کشتی کو کیا بن گیا کیا کہہ رہے ہو بات تو کھولو میں نے کہا بھائی کافر بلا نہیں ہوں کافر بتاہ ہوں مومن بلا ہوں کافر بتا ہوں جو شخص کہے میں سب کو مانتا ہوں بات سمجھنا یعنی کیا مطلب باطل کو بھی مانتا ہوں حق کو بھی مانتا ہوں اس کو کہتے ہیں مشرق جو کہے نہ حق نہ باطل دونوں کو نہیں مانتا وہ ہوتا ہے تہیا اور جو کہے اللہ کو مانتا ہوں جل شاہ کو اور تاغوت اور اس کے مخالف کو نہیں مانتا یہ ہوتا ہے مومن نہ دہریا مسلمان ہے نہ مشرق مسلمان ہے مسلمان ہے تو یہ جس کا ایمان دو چیزوں سے مرکب ہے کون سی دو چیزیں بھی تاغوت ایک ایمان باللہ ارے چشتی یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی یہ تاغوت تاغوت جو کہہ رہا ہے اس کی اس کی تو تھوڑی وضاحت کر یہ کیا چیز ہے کر دوں وضاحت ارے بھائی آپ جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں میں تو ایک طالب علم تغیان سے تاغوت ہے تغیان سرکشی کو کہتے ہیں اور تاغوت مبالغے کشی کا ہے بہت سرکش کون ہے بہت سرکش تاغوت سے کیا مراد ہوتا ہے کم تاغوت کون ہے تاغوت جو خود اللہ تعالی کے حکم پر امر پر شریعت پر نہ چلے اور دوسروں کو بھی نہ چلنے دے بات نہیں سمجھے تاغوت کون لانتی ہے تاغوت اس قوت طاقت کو کہتے ہیں جو نہ خود اللہ کا بندہ بنے نہ دوسروں کو بننے دے وہ بہت سرکش ہوا کہ نہیں پر بولو اب سب سے بڑا تاغوت تو حضرت ابلیس ہے حضرت ابلیس ہے سمجھ نہیں آ رہی اس نے آج تک ٹکر نہیں رکھی ہے مانتا ہی نہیں کہتا ہے نہ چلوں گا نہ چلنے دوں گا لوگ بھی ہم آجمائن سب کو گمراہ کروں گا یہ تاغوت ہے اول ہے بول بولو بول بولو اول ہے زبان کا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی میرے لیے بھی یہ پریشانی ہے اب ذرا آپ کو جاگ کر اور آپ کو داد دینا پڑے گا تاکہ میں یقین کرتا چلوں کہ زبان کی پریشانی جو میں سمجھ رہا ہوں رکاوٹ بن رہی ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی ٹھیک ہے نا اگر آپ سستی کا مظاہرہ کریں گے میں سمجھوں گا وہی خرابی وہی پریشانی وہی سبب آ گیا یار من پور کیا من پور کی نہ کہتا ہوں کاش میں کہتا رہتا ہوں یار اللہ خان وغیرہ سے کاش کے مجھے پشتو آتی نا او ہو ہو ہو پٹھانوں میں ان ایمان سے انقلاب برپا ہو جاتا کیوں کہ یہ بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں ہم ادھر پنجابیوں میں مر گئے کھپ کھپ کے تیس سال ہو گئے اب کچھ اثر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اثر ہوا ہے اب یہ ہے کہ جدھر جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر بندے موجود ہوتے ہیں کہ یار اس کی ایک دو باتیں تو سن لیں ایمان سے کہتا ہوں لوگوں کے اعلانات ہوں کہ جلسے ہو رہے ہیں اشتہارات چھپے خدا رسول کے نام کی ہزاروں تو ہی نہیں ہوں اتنا بندے نہیں آئیں گے میرے بس اشتہار بھی نہ ہو کوئی چیز نہ ہو صرف ایک شخص کو پتہ چل جائے فلاں ضلع میں آ رہا ہے تو وہ ایک شخص فونوں کے ذریعے اتنوں کو بلا لیتا ہے کہ دوسروں کے جلسے سے زیادہ عوام میرے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے محض اس وجہ سے کہ وہ آیا ہوا ہے چلو کوئی سیدھی بات تو یار کچھ اچھی سنا دے گا پر اس امت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم حق سننے کی تڑپ ہے لیکن حق سنانے والا کوئی نہیں ہے کیوں حضرت آپ نے ایسے محسوس کیا ہے کہ نہیں ہے ہاں بھائی مایوس نہ ہو ان سے مایوس اقبال کہتے ہیں مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق کیا مطلب مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی شریعت مصطفیٰ کے دین حق کا ذوق رکھتے ہیں ذوق اگرچہ شوق کم ہے لیکن ذوق رکھتے ہیں باقی شوق تو کم ہی ہے نا ہمارا ہاں۔ شوق تو ہمیں جن چیزوں کو لگا ہوا ہے نا ہاں۔ ادھر بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بابا ادھر تو ڈنڈا بھی پڑے تو یہ بیس روپے دیتا ہے ہاں، ٹکٹ کتنا ٹکٹ تو کہتا ہے یار پچاس روپیہ ڈنڈا مارے گا ہم پھر یار مارو سلطان رئی کے نام کا چلنے دے آشک ہمیشہ ڈنڈے ہی کھاتے رہتے ایسے ہے کہ نہیں مول بھی ووٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ووٹ تو ہو چکے ہوئے ہیں ووٹ تو ہوئے ہوئے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کہا یہ بتاؤ ایک طرف مسجد ہے ایک طرف سینما ہاں ہاں ہاں ہاں گنتی ادھر زیادہ ہوتی ہے یا ادھر زیادہ ہوتی ہے جب زیادہ ہوتی ہے تو گنتی تو ہے پتا تو صاف ہے یہ شیطان کیا ہے یہ رحمان کیا ہے پھر ووٹ کی ضرورت کیا ہے ووٹ تو ہوتا ہے جاننے کے لیے جانتے تو پہلے ہی ہے جی۔ سمجھ نہیں آئی خیر میں آگے چل کر پھر لوٹوں گا هذا الموضوع ان شاء اللہ تعالی اب بات کو سمجھنا میرے بھائی تاغوت کون ہوا جو نہ خود اللہ تعالی کا بنے نہ دوسروں کو نہ خود اس کے حکم پر چلے نہ دوسروں کو وہ کون ہوتا ہے اب اللہ سبارک و تعالی نے صاف بتا دیا پہلے کفر بھی تاغوت جس کا مانا ہے نہ ماننا تیرا ایمان کا پہلا جز نہ ماننا ہو برتن میں پہلے غلازت پڑی ہو تو اس کو نکال کر نجاست کو پھر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اس سے پہلے ڈالیں گے تو بیڑا گرک ہو جائے گا جو ڈالیں گے اسی وجہ سے ہمارے اصول والے لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ تخلیہ جو ہے وہ تہلیہ سے پہلے ہوتا ہے لکھا ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے پہلے خالی کرنا ہے پھر کچھ ڈالنا ہے تو اللہ تعالی کا پہلا یہی مطالبہ ہے ہم سے او مسلمان اگر مسلمان ہونا ہے مومن ہونا ہے تو پہلے وہ طاقتیں وہ شیطانی قوتیں وہ شیطانی لوگ جو وہ شیطانی اشیاء جو نہ خود ہماری بنتی ہیں نہ لوگوں کو بننے دیتے ہیں نہ خود ہمارے حکم پر چلتے ہیں نہ لوگوں کو چلنے دیتے ہیں پہلے ان لائنوں کا انکار کر کیا کر انکار کہ میں ان کو نہیں مانتا یہ شرط ایمان ہے شرط اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدم ہے پہلے ہے ورنہ جزم ہے یہ اسی وجہ سے حضور سیدنا مجدد مجد الفسانی بلکہ میں آپ کے دادا استاد بنے نا علامہ پیر محمد چشتی صاحب دادا استاد ان کی کتاب رکھتا ہوں اپنے ساتھ ادھر ہی پڑی تھی اصول تکفیر اس اصول تکفیر میں انہوں نے التظام اور لزوم کو بہت کھولا ہے التظام کی بھی تمام شکلیں بنائی ہیں اور لزوم کی بھی تو التظام کفر لزوم کفر اس کی اس سلسلے میں آ کر یعنی التظام کفر کی صورتوں کو ظاہر کرتے ہوئے وہ جو لکھ رہے ہیں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں رکھ دوں نمبر روشنی کر چھتر کتنا یہ نیا چھاپا ہے نا یہ رنگ دیکھنا اس پر لکھا جا رہا ہے تیسری صورت التظام کفر کی جس سے بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے پکا التظام کفر سے خارج ہوتا ہے نا لزوم کفر پر فتوا کفر کا نہیں دیا جاتا التظام کی صورت میں تو پکا کفر ہوتا ہے یہ لکھ رہے ہیں التظام کفر کی مثال بشکل ارتقاب ضد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی اور نظام کو ترجیح دینا کیونکہ مقابلہ کی صورت میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے اس کی ضد کو اختیار کرنا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کی یقینی علامت ہے کیونکہ ایک ضد کا وجود آپ ہی دوسرے کی نفی ہے بات کو سمجھنا دین مصطفیٰ اب ایمان کیا ہے دین کو ماننا دین کو ماننا کیا ہے کہ اللہ تعالی کے نظام کو مانے نظام زندگی جو رب نے دیا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور یہاں وضاحت کرتا چلو تاکہ ریونٹ والوں کا دین کا پتہ چل جائے کر دوں تھوڑی سی ان کے نزدیک دین کتنا ہے نماز روزہ حج زکات یا ریونٹ کا چلا ریونٹ کا جب کوئی لگا لیتا ہے بن جاتا ہے جنگلی بلّا کیا بن جاتا ہے لگایا چلا بن گیا بلا کیوں جو حضرت اب بات کو سمجھنا سیاست معیشت معاشرت تعلیم چاروں شعبے زندگی کے یہی نظام زندگی کے شعبے ہوتے ہیں اسلام ان سب کی رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا اسلام کا سیاست کا نظام اپنا ہے یا کسی سے لیتا ہے وہ معیشت کا معاشرت کا تعلیم کا سمجھ نہیں آئی جو یہ کہے کہ اسلام نے سیاست کا نظام نہیں دیا وہ مسلم مشرق کافر منکر ملحد کر اسلام سے خارج لاکھ کلمہ پڑھتا رہا مسلمان نہیں اس نے بہت بڑے جز کا انکار کر دیا ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سیاست کرتے رہے اور سب سے بڑے سیاستدان صحابہ تیار کر کے گئے یہ تھا کہ نہیں اور پھر اسلام کا کت جو حکومت حکومت اور حکومت سے متعلقہ جتنے احکام ہیں یہ اسلام کے ہیں کہ نہیں ہے تو سیاست ہو گئی معیشت روزی کمانا معیشت کیا روزی کا معاشرت رہن سہن و باش جس کو کہتے ہیں تعلیم تعلیم آپ جانتے ہیں چاروں چیزیں اسلام نے اپنی رکھی ہیں جو یہ کہے کہ اسلام نے ان میں سے کہ کوئی ایک چیز کا نام لے کر کہے کہ یہ چیز اسلام نے اپنی نہیں دی وہ اسلام سے خارج ہے کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں اب میرے بھائی سمجھنا ذرا دین کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ دین کا مخالف نظام دین کی ضد دین کی نقیز یعنی کفر کے جتنے زندگی کے نظام ہیں ضابطے ہیں تہذیبیں ہیں معاشرے ہیں ان سب کا انکار سمجھ نہیں آئی یہ پیر محمد صاحب یہی لکھ رہے ہیں اس میں لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نظام مصطفیٰ کو ماننے کا دعوی کرتا ہے لیکن کسی اور نظام کو اس کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے اور اپناتا ہے تو وہ شخص بالکل کافر ہے اسلام سے التظام کفر کرنے کی وجہ سے نکل گیا ہے کیوں کہ جب وہ کسی دوسرے نظام کو مان رہا ہے اسلام کے مقابلے میں تو لازمن بات ہے کہ وہ اسلام کی نفی اور انکار کر رہا ہے کیوں زدین میں سے ایک کا اقرار کرو گے دوسری کیا خود نفی سمجھانے کے لیے ویسے مثال دیتا ہوں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ایک شخص ہے کون اس کا باپ مشہور ہے فلاں اگر یہ بیٹا کسی اور کو اپنا سکا باپ کہہ دے جی۔ اور پہلے کے باپ ہونے کا انکار نہ کرے تو پہلے کا از خود انکار ہو جائے گا کہ نہیں کہ باپ دو نہیں ہو سکتے ایسا نا کہ ہو سکتے ہیں دو باپ ہو سکتے ہیں لیکن حرامیوں کے جو حلالی ہوتے ہیں نا ان کا ایک ہی ہوتا ہے اب میرے بھائی ایک شخص کہے میرا یہ باپ ہے تو پہلے کا خود بخود انکار ہو گیا چاہے کہہ نہیں رہا منہ سے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے سب کہیں گے کہ یہ اس کا یہ اس کا نہیں ہے یہ جو دوسرا ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے یہی باپ ہے وہ نہیں ہے اگر کوئی اس پر اعتراض کرے شرم نہیں آتی تم اپنے باپ کو نہیں مانتا وہ کہے میں نے کب کہا ہے شر جھوٹ بولتا ہے میں نے کب کہا وہ میرا باپ نہیں ہے میں تو قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ایمان سے بتاؤ کوئی اس کی مانے گا کیا کہیں گے آپ کہ لانتی جب تو کہہ رہا ہے یہ میرا باپ ہے تو وہ پہلے کی خود نفی ہو گئی تو چاہے منہ سے کہے چاہے تو میرے بھائی اسی طرح اگر دین مصطفیٰ کو ماننے کا دعویٰ رکھتا ہے پھر کسی اور نظام زندگی کو بھی مانتا ہے تو اگر سے وہ اس کو ماننے کا دعویٰ کرے لیکن وہ منکر ہے کیوں کہ اس دوسرے کو ماننے سے پہلے کا انکار خود بخود ہو چکا ہے چاہے وہ کرے چاہے کہنے کی ضرورت ہی اب سمجھ آ گئی سمجھ نہیں آئی حکیم صاحب زیادہ دماغ سوزی میں آپ کے لیے کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس ذوق کے آدمی ہیں میں نے کہا یار ذہن نصیب کہ اگر اس دنیا میں بھی علماء کے اندر کوئی ایسا ذوق رکھنے والا ہے ایسا درد رکھنے والا ہے تو چل چشتی خرچے مرچے کو نہ دیکھ وقت کو نہ دیکھ میں اپنے کتنا نقصان کر کے آیا ہوں اسی وجہ سے کہ چلو جہاں ایک طرف ہل چلانے میں میں مصروف ہوں تو ایک دوسرے ساتھی ملتے ہیں ساتھ ان کو بھی لگا دیں گے تو دو آدمی اگر ہل چلائیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں بیلوں کو کیا کہتے ہیں اور جس میں وہ گردن ڈالتے ہیں اور آگے کھینچتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہماری میں اس میں کہتے ہیں پجالی جو ہے وہ جو میں ایک طرف چل رہا ہے تو وہ کانا چل رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی اب میں نے کہا چلو جا کر دوسرا ساتھ مل جائے تو پھر اور سواد ہو جائے گا سمجھ نہیں آ رہی خیر لیکن ان شاء اللہ مجھے امید یہ ہے کہ حضرت جیسے بھی سات بعض اوق آدمی بیٹھے ہیں ہے جی تو میں تو صرف ان کا ہی سنا تھا ان کا تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ ادھر بعض اوق آدمی بیٹھے ان شاء اللہ اب جخ کے اندر جو کیا ہے وہ بیل کیا ہوتے ہیں بیل کو کیا کہتے ہو ہوئے اب گوئے اکیلے نہیں ہوگا اب گوئے ڈھیر سارا ہو جائے گا <laughs> سمجھ نہیں بات خیر تو عزیزم گزارش کر رہا تھا کہ پہلے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شینی دین اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بولو کیا ہے جو زندگی کے چاروں شعبے سیاست